انہوں نے حق کو چھٹلایا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل نکلے اور ہر کام کو آخر کسی ٹھکانے پر ٹک کر رہنا ہے